وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے سے کے موضوع سے بڑی مناسبت رکھتی ہے اللہ رب العالمین نے صورت عال عمران کی صاحب نے فرمایا مسلمانوں کو آگاہ کیا متنوع کیا کہ لطب و انفسکم ایمان والو اچھی طرح سے یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جان میں اور تمہارے مال میں جان میں صحت بیماری طرح طرح کی مصیبتیں موت اور اسی طرح سے تمہارے مال پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کرے گا کبھی اللہ تعالیٰ کاروبار ڈاؤن کر دے گا کبھی چلتے پھرتے کاروبار میں نقصانات ہو جائیں گے فصلیں نہیں مکمل آئیں گی اس طرح سے بہرحال اللہ رب العالمین تمہیں ضرور آزمائے گا دنیاوی چیزوں میں لطب لفی اموال کم وان کو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تم کو آزم تم آزمائے جاؤ گے جان اور مال کے اندر پھر تسما من الدین اوت من قبل ومن الدین اشرق اگن اغن کثیرہ اور اس آزمائش سے بڑی ایک چیز اور تمہارے سامنے آتی رہے گی قیامت تک تمہیں شرک کرنے والے مشرقین اور تم سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے برابر ان کی طرف سے تکلیف دہ باتیں تان و عیدہ پہنچانے والی باتیں برابر تم لوگوں کو سننی پڑیں گی ولاقسما اللہ ددین اوت القتاب امین قبل ومین اللہ ددین اشرف ادن کثیرہ آئے دن تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب کی طرف سے تکلیف دے باتیں دل دکھانے والی باتیں تمہارے عقیدے تمہارے گفتار تمہارے کردار تمہارے بڑوں تمہارے نبی اور پیغمبر ان کے مطابق ایسی ایسی دشنام کرادیاں اور ایسی ایسی بدکرامیاں کی جائیں گی کہ جس کو سن کر کے برابر تمہارے دلوں کو تکلیف پہنچتی رہے گی یہ تم اس سے آگاہ رہنا لیکن اللہ نے سما ان تصویروں لیکن ایسے مواقع پر اگر تم نے سمر سے کام لیا تخوا اختیار کیا تو عزم یہی اصل میں سب سے بڑے ہمت والا عمل ہے آج چند دنوں سے آخری نبی سارے نبیوں کے سردار ہاں، شاف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فلم تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کی گئی ظالموں نے جس طرح سے مسلمانوں کا دل دکھایا اور آپ کے مطابق جتنی حرکتیں گندی حرکتیں کیا اللہ تعالیٰ ان کا محاسب ہے ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنا یہی نبی علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہے رب العالمین نے اعلان کیا ہے ان سر اللہ سر کو سب اقدام اے ایمان والے تم اگر اللہ اس رسول کی مدد کرو گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو خوب جمع دے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہارے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکے گی رب العالمین نے وعدے کر دیا ہے اللہ رسول نے رمایا الدین امن سیاح بلکہ سورت التوبہ کی آئے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا خیر خواہ ہو اور محمد الرسول وسلم کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو آپ کی طرف سے دفاع کرنے والا ہو آپ کی سیوا کرنے والا ہو آپ سے محبت کرنے والا ہو اور آپ کے اوپر جتنے کیچڑ اور جتنے الزامات لگائے جائیں اس کے آپ کی طرف سے دفاع کرنا یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض قرار دے رکھا ہے اس سلسلے میں نہ مال کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے انسان اگر دور دراز بیمار اپنے بستر پر بھی پڑا ہے تو اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی بستر پر لے کے لے کے نبی کی ہمدردی کرے اور اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا اور اپنے نبی کا خیر خواہ بنائے میرے بھائیو نبی ہمارے نبی علیہ شام کی اوزات ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسے آپ کی ذات آپ کے اخلاق آپ کے کردار آپ کے چار چلن آپ کی دعوت پر ذرا برابر عیب نکالنا ویسے ہی ہے کہ کوئی بیوقوف دنیا کا سب سے بڑا الو اور حلق انسان سورج کے اوپر سورج میں عیب نکالے معلوم ہے ہمارے نبی کے متعلق وہ المنی آئے سردی اللہ تعالیٰ کا فرمان ذرا سنو صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام چاندنی رات تھی کھلے میدان میں نبی علیہ السلام لیتے ہی تھے چودہویں رات کا چاند ہے میں چاند کو دیکھتی ہوں اور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتی ہوں لیکن بار بار میں نے چاند چودہویں رات کے چاند اور محمد سلم کے چہرے کا موازنہ کیا تو اسی نتیجے پر نکلی کہ نبی کے چہرے کے سامنے چاند بھی پھینک چکا ہے میرے بھائیوں نبی پر اعتراض کیا جائے نبی پر کوئی فلم بنائی جائے ارے فلم نام ہی ہے چوروں اور بدماشوں کے کردار کا نبی علیہ شام کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے پھر ہمیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث یاد آئی نبی علیہ السلام میرے ساتھ ہماتے ہیں مسلمانوں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور سارا جواب اللہ کے رسول اللہ نے اپنی کتاب میں یا نبی السلام نے اپنی زبان مبارک سے دے دیا ہے ذرا سنو نبی رساسم فرما تے لوگوں اے مسلمانوں ذرا دیکھو کتنی تعجب کی بات ہے کتنی خوشی کی بات ہے کتنی حیرت ناک بات ہے یہ قریش مکہ ہمیں کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کبھی کہتے ہیں بے دین ہے کبھی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں زمان سے ہزار مرتبہ صبح سے شام تک ہم کو برا کہتے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھے کس کو برا کہہ رہے ہو کہتے ہیں محمد کو اللہ اکبر اللہ کرے تو وسلم سنا ذرا لوگوں کی بےقوفی دیکھو یہ دن بھر ہمیں گالیاں دیتے رہے لیکن اپنی زبان سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کس کو کہہ رہے ہو تو کہتے ہم محمد کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نام ہی محمد رکھا ہے جس کے معنی آتے ساری دنیا کا تعریف کیا ہوا بندہ ذرا سوچو اللہ نے کیسے ان کو بیوقوف بنایا دن بھر کہتے ہیں برا ہے اور پوچھتے ہیں کس کو کہتے ہیں محمد ایک طرف میری شکایت کرتے ہیں اور زمان سے کہتے ہیں یہ اس انسان کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر کے زمین پر پکنے بسنے والی تمام مخلوقات کے زبان پر جس کا نام محمد رکھ دیا ہے میرے بھائیوں نبی میرے نے فرمایا وہ گالیاں دیتے ہیں اور ان کی زبان ان کو جھوٹا کرا دیتی بے بیوقوف ہو تم ہو مسمم یہ برا ہے اور سمان سے کہتے دو مسمم نہیں بلکہ محمد ہے یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے کے آپ آپ نام میں کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ ساری دنیا آپ کے اوپر اعتراض کرنے والی آپ کو برا کہنے والا پورا انسان اور پورے سارے لوگ جو آپ کی مذمت کرتے ہیں محمد کا نام زبان پر لے کر کے اپنے ساری باتوں کی تصدیق کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر کوئی ایک ناس کھڑے سب سے پہلی چیز ذرا دیکھو اس کو برا کہا جائے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں اور پوری دنیا اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آج اور قیامت تک آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی انسان نہیں گزرا ہے کیوں آج سے سوا چاہے چودہ سو سال تک اللہ رب نے اعلان کر دیا وہ ان خڑوسی خوروقین عظیم دنیا میں لوگوں کے بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو دنیا ان کی شہادت دیتی ہے اور ہمارے نبی کے واحد ایسے انسان گزرے ہوئے ہیں ایسے نبی اور پیغمبر کو ان کے اچھے اخلاق کی گواہی لوگوں سے پہلے اللہ نے دے رکھی ہے عظیم رحمت من من اللہ لنت لهم ولو كنت فضل القلب لن حولك رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ہمارے نبی بڑے باخلاق ہیں نرم زبان ہیں نرم دل ہیں خوش اخلاق ہیں محبت کرنے والے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ الفت محبت سے پیش آنے والے ہیں اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا امی جان اللہ کے رسول کا خراب کیسے تھا نے فرمایا لم متافا حسن ولا سخا وا جز ولا سی سی چنکانا ولا کن کنکانا یا کو ہمارے نبی کے بارے میں پوچھتے ہو اخلاق کیسے تھا نمبر ایک نبی کبھی بے حیائی کی بات کرتے ہی نہیں تھے اللہ نے بے پیدائشی آپ کو حیا والا بنایا تھا آپ کے قریب تک بے حیائی بھٹک نہیں پاتی تھی ولا متافیشن اور کمال تو یہ ہے کہ نیک انسان بھی کبھی مذاق میں کسی قسم کے بے حیائی کے الفاظ استعمال کر دیتے دل لگی کے طور پر حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کا کمال یہ تھا کہ نبی بطور مذاق کے بھی کبھی بے حیائی غلط استعمال ہی نہیں کیا نمبر تین بڑا سخاون نبی چیخنے چلانے والے بازاروں میں بیکار قسم کے لوگوں کی طرح بازاروں میں کھڑے ہو کر کے شور مچانے والے نہیں تھے نمبر چار نمبر نمبر چار نبی کے اخلاق کا عالم یہ ہے ساری زندگی گزر گئی نبی نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہی نہیں ہے ریکارڈ پیش کر دے دنیا میں کوئی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بعد دنیا میں کوئی یہ ریکارڈ پیش کرے کہ ساری ترسٹھ سالہ زندگی میں اس نے ظلم کرنے والے اپنے ذات پر زیادتی کرنے والے کو معاف کیا ہے کبھی انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں یہ نبی کا خلاف اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ نبی ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ سراط شام مسجد سے نکلے ابو بکر ادھر چلے گئے عمر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں سارے صحابہ منتشر ہو گئے میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا کچھ فاصلے پر نبی علیہ السلام جیسے اپنے گھر میں داخل ہونا چاہے امید تھی قریب تھا کہ اگلا قدم اٹھائے تو آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں اتنے میں بدو ہوا آیا اجٹ بہت بھاگوں والی سوت کی چادر تھی اور اس نے آپ کے گلے میں ڈال کر کے زور سے آپ کو کھینچا آپ کا گلا لہو لہان ہو گیا کندھے سے خون بہنے لگے آپ نے پلٹ کر کے دیکھا تو بدو سامنے خراب چادر چادر کو خوب بل دے کر کر کے کے کھڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا تم کو تم کو تو کون ہے خبردار ادھر نہ دیکھو یہ میرا رہی ہاتھ یہ میرے دونوں اونٹ ہیں ان کو مال سے بھر کر کے لاد دو بیت مال کا جو خزانہ ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ عبداللہ نہ کہے نہ تیرے دادا کہے تو میرا وجہ سب پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا اے تمہیں کے ساتھ دینا پڑے گا کہا نہیں کے ساتھ نہیں دے سکتا آپ نے بڑا جو کہا تو دیکھا تمہیں کے ساتھ دینا پڑے گا کہا تو بھی میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سے کے ساتھ نہیں لیا جائے گا بات زیادہ بڑی ادھر سے عمر فاروق دوڑے ابو بکر صدیق چار چاروں طرف سے لوگوں نے آگے گھیر لیا قریب تک اس کو پڑھنے لیکن اللہ کے رسول نے سب کو منع کر دیا خبردار اس کو کچھ چھیڑنا نہیں اس کو سدا نہ دو اس سے ہم کے ساتھ لیں گے یعنی اللہ رسول فرماتے ہیں لاؤ تمہیں کے ساتھ دینا پڑے گا لیکن وہ کہتے ہیں وہ لا بھی اللہ کی قسم مجھے کے ساتھ نہیں مجھے کے ساتھ نہیں لیا جائے گا آر فرمائے کیوں کہا بات اصل ہے ہم نے محمد کو تکلیف پہنچائی ہے اور زندگی کا ریکارڈ ایک محمد نے آج تک بدلا لیا ہی نہیں جب کسی سے بدلا نہیں لیا تو ہم سے بدلا کیسے آپ لیں گے نبی علیہ مسکرا پڑے ہنس پڑے اور دیکھو میرے متعلق یہ اسے در رکھتا ہے ایسا کرو دو اونٹ لے کر کے آیا ہے جتنا مال اس کے اونٹ لے جا سکتے ہو لاد کر کے اس کو روحانہ کر دو میرے بھائی گا نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا خلاف حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی سے بدلا نہ دیا ہاں طریقہ کیا تھا ہمیشہ نبی نے برائی کا کا تھا سے دیا ہے یہ آپ کا ریکارڈ ہے زندگی بھر کا اسی لیے دوستو اخلاق کے بارے میں ہمارے نبی سے نہ پہلے کوئی گزرا ہے نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی گزرے گا نمبر دو کسی پر عیب نکالا جائے جب ذات اور برادری قوم اور قبیلے کا بدنام انسان ہو اور اصل نصب ذات اور برادری تانا دیا جاتا ہے کہ ارے تو فرا قوم کا ہے تو نیچ ذات کا ہے تیری فرا برادری ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی کو جس ذات جس برادری حسب نصب جو نصب کیا ہے عطا کیا ہے وہ بھی ذرا سنی ہو صحیح مسلم حدیث ہے اللہ رسول نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے سب سے اچھی نسل میں ابراہیم کو پیدا کیا ابراہیم کے جتنی نسل تھی اور جتنے لوگ سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے تھے علم میں تقوا میں پرہیزگاری میں سالت اور نبوت میں ابراہیم کی نسل میں سب سے ہونہار سب سے بابر کا کٹورات تھی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو منتخب کیا پھر اسماعیل کے اندر اسماعیل کے اولاد میں سب سے زیادہ خیر برکت والا انسان سب سے خیر برکت والی شخصیت جو تھی اللہ نے سب کو ہٹا کر کے کینانا کو منتخب کیا اور کینانا میں سب سے اچھے حسم نصب اور اونچے مقام اور مرتبے کے لوگ جو تھے قریش تھے اللہ نے قریش کو منتخب کیا اور قریشیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان اور کبھی نا نصب تقوا پر ہے حسمت و عزت میں سب سے اونچے خاندان کے جو لوگ تھے وہ حاصل تھے اور تمہارا تمہارے سامنے یہ اللہ کا نبی جو موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسی حاشمی خاندان سے محمد کو منتخب کیا ہے میرے بھائی کو اخلاق کو دو برادری اور دو حسب اور نصب کو دیکھو ہمارے نبی سے اونچا مکان کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر بڑا کمال جو رکھا ہے ایک بھی ہے وہ بھی ذرا سن لو نبی علیہ السلام اللہ نے اتنا اونچا مقام ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو عطا کیا لیکن آپ کے دل میں ذرہ برابر کبر غرور بڑا فن ذرا برابر نہ آ سکا صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو انا سید ان سے آدم جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سب کا سردار اللہ نے مجھے بنا رکھا آپ کم کام ہو مسما خندیر کھوڑوں کو تو خواب بھی نہیں نظر آ سکتا نبی سو کا مقام مرتبہ سید سے آدم میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں ولا فخر لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا رب کا شکر ادا کرتا ہوں میں تبادلہ اختیار کرتا ہوں اور لو اب اول بھائی ان سب کو قبر آدم اور شرم کے زمانے سے لے کر کے تک آنے والے انسانوں میں جتنے لوگ قبر میں دفنائے گئے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری قبر کھولی جائے گی ہم سے پہلے کسی کی قبر نہیں کھلے گی پھر اول میو کرو باب الجنت سب سے پہلے جنت کا دروازہ اللہ میرے لیے کھولے گا جب تک میں نہ آ جاؤں جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتا اکبر وان اوور و شاف ہے ان وبو سب سے پہلے اللہ جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گے وہ میں ہوں گا اور سب سے پہلے رب جس کی شفاعت قبول کرے گا وہ میں ہی ہوں گا کوئی دوسرا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی تو فکر سے سنائے اکر کو لہٰذا آواز سر اللہ ہم ان وہاں تو ہوئی گئی الحمد للہ وقفا وسلام اللہفی اما آباد اللہ رب نے سب سے بہترین اور بڑی گواہی یہ رکھی ہے کہ دشمن کسی کے سچے ہونے کی گواہی دے دے آپ اگر جانتے ہیں ایک غیر مسلم ہی سمجھو اس نے جب یہ خاکہ تیار کیا کہ دنیا کے سو بڑے انسانوں کا تذکرہ کریں آپ بہت سارے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوگی انگلش میں ہے عربی میں ہے اردو میں ہے مختلف زبانوں میں ہے لکھنے والا ہمارا نہیں ان کا آدمی ہے اللہ کے رسول کے خلاف فلمیں بنانے والوں کا آدمی ہے واہوگر اس نے سو آدمی کو منتخب کیا ایک مرتبہ بڑی دسیوں سال کوشش کرتا رہا دس سال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد سے بڑا انسان کائنات میں کوئی نہیں گزرا ہے اللہ اکبر وہ چاہتا تھا کہ پہلا نمبر حضرت عیشا کو دے تو ہم عیشا کو ماننے والے ہیں محمد کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن رب نے اس کو توفیق نہ دی کتاب لکھا کسی کو بتاتا نہیں رکھ دیا دس سال تک اور کوشش کیا دوبارہ کہ چلو پھر دوبارہ ریسرچ کرتے ہیں کوئی ایسی بات مل جائے کہ عیسا کو فوقیت دی جائے محمد کو دوسرے درجے میں رکھا جائے کہتا دس سال تک میں نے کوشش کیا دس سال کے بعد پھر وہی نتیجہ نکلا زمیر یہی کہتا ہے کہ محمد کے اندر کوئی خامی نہیں اللہ نے رکھی ان سے اچھا ان سے مقدس ان سے مند ان سے بڑا سوج بوجھ والا انسان ان سے بڑا باخلاق انسان میں کوئی آدمی نہیں گزرا ہے آخر پھر اس نے کوشش کی تیسوں سال گزار دیا آخر میں ہر مر جیل بسارا کراس میں وہ بار بار اپنی نگاہ کو لوٹا آخر میں شرمندہ ہو جائے گا اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ محمد کے اندر کوئی نہیں ہے آخر خار کتاب نکالی اور معذرت کرتے ہوئے میں نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن محمد پر ہم کسی کو سب تک نہیں دے سکتے یہ دشمن شاہد اشاہد لیا اس لیے اگر مردوں سے پوچھو کہ محمد کون ہے جانوروں سے نہ پوچھو کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا سنو نبی علیہ سراخ کو پر اعتراض کرنے والے آپ کو برا بھلا کہنے والے آپ کے مطابق ان کیا قسم کی پھیلا کر کے محمد کی ذات کو بدنام کرنے والوں سن لو نبی علیہ السلام کی ذات و بات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور ساری دنیا آپ کی دشمن تھی تو اس وقت اللہ نے فرمایا انا کا مستحدین ہمارے پیارے نبی آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ اچھا مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کی فکر نہ کریں آپ کی جانب سے میں ان کا انتقام لوں گا آپ بے فکر رہیں اور پنجابے پر آپ اپنے کام میں لگے رہیں میرا پیغام پہنچاتے رہیں اسلام کی دعوت دیتے رہیں آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے آپ کا بازار آپ کا استحدہ کرنے والے ان کو چھوڑ دیں ہم خود آپ کا بدلہ ان سے ہم لے لیں گے انگنا نہ کر مستحدین ایک بد وقت کھڑا ہوا نبی ہے کسانے پر اے لوگ مسلمان ہے جاؤ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے آپ کا سگا چچا مکے کا سردار ابو لہب کھڑا ہو گیا تب بندہ کا ارے جمع کرو تم برباد ہو کیا اسی لیے ہم کو جمع کیے تھے اللہ نے فرمایا نبی برباد نہیں ہوگے تب بدیا ابھی لہٰذا یہ پر اعتراض کرنے والا ابو لہب یہ خود برباد ہوگا ہمارے نبی برباد نہیں ہوں گے انجاڑیا کا ہوا ابتر جب بھی کسی نے آپ پر زبان کھولی اللہ نے فرمایا ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا ہم تجھے تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت اور دفاع کا خود ذمہ لے رکھا ہے اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھو دوستو نبی علیہ سلاط و سلام نے واضح طور تو اعلان کر دیا آج دنیا کو جو تکلیف ہے اور دنیا کو جو پریشانی ہے وہ کیا ہے اللہ اللہ نے فرمایا الدين كله اللہ رب العالمین نے ساتھ سمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام علم علم و عمل ایسا دین لے کر کے بھیجا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ناپسند کریں سارے ولو وری ہر کافر ولو کری ہل مشرقون کفار و مشق کتنا بھی ناپسند کریں لیکن اللہ نے فرمایا ہم اس دین کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبی تعلیمات کو دنیا کے اندر ہم آگ کر دیجیے آج دنیا پریشان ہے وہ کیوں پریشان ہے حضرت آشا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پکے میں آپ ہیں مدینے میں آپ ہیں اللہ فرماتے ہیں ہر جگہ پہنچا دے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آشا سن لو جہاد کا ہادل امرو لوگن ہادل المر ایسا یاد رکھ لو رکھو جہاں سورج فرو ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے ان کے درمیان کا ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اللہ دین اسلام سے نہ پہنچانا دین اسلام پہنچ کر کے ہاں آج گھروں میں گھس چکا ہے اپنا گرجا میں جا رہا ہے لیکن بیوی مسلمان ہو چکی ہے بیٹا مسلمان ہو چکا ہے آج پریشانی یہ اصل میں ہے اللہ کے رسول نے ساتھ میں لا راہو بے تم و راڈم رکھو کوئی جگہ ایسی نہیں چاہے مکان کا ہو جھوپڑا ہو بلڈنگ ہو بگڑے ہو لیکن ہر گھر میں اسلام اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو آگے نہ جانے دے اسلام کو روکے اسلام پر پابندی لگائے اور ہمارے نبی کی کے بارے میں سلپ بنا کر کے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ننگے ہم بے ایمان ہیں ایسے محمد بھی تھے لیکن یاد رکھو نبی کے بدنام کرنے سے نبی نہ بدنام ہو گئے اور تمہارے رکاوٹ ڈالنے سے اسلام آگے بڑھنے سے رک نہیں سکتا ہے میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کرو کہ ہمیں علم عمل کے توفیق نصیب فرمائے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فریدہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نبی نبی سے محبت کریں نبی کی سنت پر عمل کریں نبی کی شریعت کی پابندی کریں اور اپنی اولاد پر اپنی اولاد کو نبی کی محبت پر تربیت دیں ان کو سمجھائیں ان کے دلوں میں نبی کی محبت اللہ کی محبت کتاب کی محبت نبی کی سنت کی محبت نبی کے طور طریقے کی محبت اس قدر کر دے کہ نبی کے علاوہ انہیں دنیا میں اپنا اس کوئی نظر ہی نہ آئے اور جب ہم نے اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت کی تو انشاءاللہ یہ برے دن اور یہ باتیں ہمیں سننے کو انشاءاللہ نہیں ملے گی ليظهره ليظهره على الدين كله اللہ رب العالمی نے وعدے کر دیا ہے اسلام غالب آئے گا اور آپ نے فرمایا اے لوگوں زمین کو اللہ نے ہمیں لپیٹ کر کے مشرق اور مغرب کو ہمارے سامنے رکھا دیا ہے اور فرما دیا ہے یہ زمین جہاں تک ہے وہاں تک آپ کے امتی پہنچ جائیں گے آج الحمد للہ ہم پہنچ چکے ہیں لیکن ضرورت اس بات سے میرے بھائی یوری سو نور اللہ افواہ لوگ یہ چاہتے ہیں پھوکوں سے اتحاد بجھایا نہ جائے گا ہاں؟ اللہ رب اعلان کیا یہ ایمان کو بجھانا چاہتے ہیں یہ چراغ کو پھوک سے بجھانا چاہتے ہیں اسلام کو اپنے پھوکا در کے در کے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے چراغ کو قیامت کو کوئی بجھا نہیں نہیں سکتا اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ ہے جو متب سنت بنائے الحال بھی ہمیں جو بھائی بھائیوں کو اسلام سے نبی کی سیرت سے نبی کی صورت سے نبی کے اخلاق و کردار سے دور ہٹانے کے لیے جن ظالموں نے یہ فلم تیار کی ہے اور پوری دنیا میں وہ نشر کر کے مسلمانوں کے سامنے نبی کی ذات مقدس کو اے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ نے ادا کیا ہے ہم یہی کہتے ہیں اللہ سفید کل مستحدین اللہ آپ ان کا خوب حساب کریں اللہ آپ خود ہی ان کا ان کا محاسبہ کریں ہم آپ کو ان کے انشاء اللہ نظاروں کا ہی لہور ہے وہ نعوذ کا من شرور ہے کہتا ہے اللہ ہم آپ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں الحران ہی ہم مسلمانوں کو اس قسم کے تمام فتنوں سے بچا لیں ہر قسم کے برائی اور منقحات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہے جتنے سکھنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ہے زبان سے قلم سے واد نصیحت سے تبلیغ و دعوت سے اللہ تعالیٰ ان تمام فکروں کو کچلنے کی توفیق نصیب فرما دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے حکام کو شیخ خلیفہ اور دیگر ان کے ساتھیوں کو اللہ نے توفیق نصیب فرما انہیں ہر برے کام سے روک لیں اللہ ان سے دین کا کام لے لیں دین کی خدمت لے لیں اللہ ان سے سے وہ کام تھی جس سے کہ امت کی ملت کی قوم کی وطن کی فلاح کامیابی ہے اور جس میں آپ کی رضا ہے اور ہر ایسے کام سے روک لے جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہو جس میں آپ کی رضا نہ ہو آپ کے غذب کا سبب بنے خاص طور سے جس میں شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم سلطان شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امان میں رکھے صحت اور آفیت میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف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

و ان نالا کالا اجورن غیر ممنون و ان نقلا خلوکن عظیم ادین سرو ویوب سرون ان نورب کا عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو فعود فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أطل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين محترم سامعین اور نوجوان ساتھیوں یہ سورت سورت القلم انتیسویں پارے سورت القلم کی پندرہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ابتدائی پندرہ آیتیں پڑھی ہیں اور انہیں آیات کی روشنی میں آج ہم کچھ کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ پچھلے ہفتے سے برابر اعلان تھا آج قبل الجمعہ تک کہ یہ مجلس جو ہوگی وہ حج کے متعلق ہوگی پچھلا جمعہ اور آج یہ دو جمعے جو تھے حج کے تھے لیکن اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں عالم اسلام کے سامنے ایک بڑا ہی خطرناک حادثہ اور مرحلہ پیش آیا جس کی بنا پر وزارت نے سارے پروگرام کینسل کر کے ایک نیا موضوع اور عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ صلاط اسلام کی سیرت اور نبی علیہ سلاۃ السلام کے اخلاق اور کردار اور نبی علیہ سلاۃ السلام کے متعلق اس وقت دنیا کفر نے جو شیطانی کی ہے اس موقع پر ہم مسلمانوں کا کردار ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر ساتھیوں کو علم ہوگا کہ نبی علیہ صلاط السلام کے متعلق نہایت گھناؤنی فلم تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کی گئی جس میں نبی علیہ السلام کی کو جتنی بدنامی کی شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں آپ کے مقام اور مرتبے کو جتنا گھٹایا جا سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ظالموں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا محاسبہ کرے ہم تمام لوگوں کو صبر اور ضبط اور حکمت سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں الدین ان النسیحا دین خیر خواہی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ اللہ رسول کس کی خیر خواہی کریں آپ نے فرمایا اللہ کی اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول کی رسول اللہ کی خیر خواہی کرنا یہ عین ایمان ہے عین دین اور ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی کے سامنے تھکی چھپی نہیں ہے کہا جاتا ہے اگر دن میں چمگادڑ کو سورج نظر نہ آئے تو یہ قصور چمگادڑ کا ہوتا ہے سورج کا نہیں ہوتا تو یہ ان کا اپنا ہے کہ اللہ کے رسول کی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے یا جانتے ہیں تو تجاوز وہ جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں نہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے پہلی چیز تو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے بیان میں فرمایا وما اور کا اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا دنیا میں انسان جنات یعنی یہاں تک کہ جانوروں اور غیر جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے آپ کے لیے سب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نمبر دو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نبی اور پیغمبر بنایا ہے تو اس آپ کے رسالت نبوت کی دو خوبی ہے دوستو ایک خوبی تو یہ ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے انسانوں جناتوں اور تمام دنیا کے ہر فرد کے لیے اللہ نے آپ ہی کو رسول بنایا ہے آپ کی دنیا میں رسول بن کر کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں ہر انسان کی نجات کی ایک ہی راستے میں وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھیں اور آپ پر ایمان لائے تصدیق کریں اور آپ کو واجب الاتباع سمجھیں نمبر تین میرے دوستو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے لو کو موسا اگر موسا کلیم اللہ اگر ابھی زندہ ہو جائیں اور اس سرزمین پر تمہارے سامنے آ جائیں تو وس ہو الت پھر موسا کی بھی نجات میری ہی اتباع ہوگی ماحوت اکبر یہ آخری نبی کا مقام و مرتبہ اور دوسری روایت مسند ابو یادہ کی ہے لو لو کا نموسا ہے موسا اور تمہارے ہمارے بھائی یساں اگر یہ دونوں میرے زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو بھی اپنی رسالت اور نبوت ترک کر کے تورات اور انجیل کو چھو کر کے ہماری ہی پیروی کرنی پڑتی اور اسی قرآن کے مطابق ان کو بھی عمل کرنا پڑتا ہے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے اے انا سید سید الد آدم میں صرف اربوں کا نہیں آدم علیہ شام کے زمانے سے لے کر کے آخری انسان دنیا میں جو پیدا ہوگا اللہ نے ہم کو سب پر سردار بنایا ہے کوئی معلوم معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا وہ آنا او میں ان سب کو انہول خبر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو انسان اپنی قبر سے نکل کر کے ہنسے کے میدان میں رکھ کے پاس حاضر ہوگا وہ میں ہوں میں سے پہلے کسی کی قبر نہیں کھلے گی اور قیامت کے دن آپ فرماتے وانا اول میں یوک لہو الباغ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمام انبیاء علیہ السلاط و سلام جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن کسی نبی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا جب بھی کوئی نبی کوشش کریں گے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو جنت کا داروگا کہے گا نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں اور وہ نہ داخل ہو تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور کمال یہ ہے دوستو کہ آپ نے ساتھ رمانا ایسے تمام انبیاء کے امتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیشا علیہ سرات اسلام تک سارے امتی جنت میں داخل ہونے کا پرمیشن ہاں، تو مل چکا اجازت مل چکی ہے لیکن جنت کے سامنے بھیڑ لگی ہوگی جب بھی کوئی جنتی جنت میں جانا چاہے گا اور کہے گا ہمارے پاس یہ پرمیشن مل گیا ہے جنت میں داخل ہونے کا کارڈ مل چکا ہے بتا کا تو جنت کے داروں کے کیا کہیں گے سب کچھ ہے لیکن آخری نبی کے امتی جب تک سارے داخل نہ ہو جائیں کسی نبی کے امتی کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اور آخری امتیوں کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے یہی کیا میرے بھائیو یاد رکھو صرف نبی کا نہیں نبی کے امتیوں کا بھی یہ مقام ہے اٹھاؤ کتب حدیث مصد احمد بن حنبل آنا اور دیگر کتب حادث نبی علیہ السلام شام ساتھ رماتے ہیں بلکہ صرف دو حدیثیں بتا کر کے ہم بات کو آگے بڑھا دینا چاہتے ہیں میرے دوستو نبی پر فلم بنائی جائے نبی کا مذاق اڑایا جائے نبی کا استحدا کیا جائے یہ کتنی کھلاؤنی حرکت ہے جانور بھی نبی کی عزت کرتا ہے لیکن یہ بے ایمان نبی کی عزت نہیں کرتا سوچنے کی چیز ہے ہمارے نبی کے مقام اور نبی کے ان امتیوں کا مقام کوئی حاصل کر سکتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں عمر فاروق ہیں ابو بکر صدیق ہیں سارے صحابہ ہیں اللہ رسول نے فرمایا لوگوں میں تنہا نبی ہوں اللہ کا میں تنہا اللہ کا نبی ہوں کہ سن لو ہمیں اللہ نے یہ اجازت دی ہے یہ بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں آپ کے سب ستر ہزار امتی اللہ اکبر کتنے ستر ہزار یہاں پہ اوتی تو سبعین الفن من امتی ہمارے اللہ نے ہم کو بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو مقام ہی ہے آپ کی جو امتی ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ستر ہزار امتی بغیر حساب اور کسی عذاب کے سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے آپ نے ساتھ نمایا ابو بکر بیٹھے تھی ادھر عمر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہل استدتا ارے ستر ہزار تو بہت ہے کچھ اور اللہ تعالیٰ سے آپ اجازت لے لیے ہوتے کہ اللہ اور میرے امتیوں کو داخل کر دیں عمر اور ابو بکر میں نے کوئی لاپرواہی نہیں کی اللہ کی قسم جب اللہ نے بتایا کہ ستر ہزار امتی آپ کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو میں نے کہا الہ عالمین زدنی اللہ کچھ اور بڑھا دی اللہ رب العالم محمد اچھا سنو یہ ستر ہزار جو امتی جائیں گے ما واحد سب آپ کی یہ امتی جو ستر ہزار روپے حساب کے جائیں گے ان میں سے ہر امتی کے ساتھ ستر ہزار اور میں چنت بنا ہے اکبر یہ ہمارے نبی اور نبی کا جو امتی بن جائے اس کا یہ مقام ہے مرتبہ دوسری روایت ہے حضرت ابو امامہ الباہلی کی کہ اللہ رسول نے بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا لوگوں بس یہ نہیں ہمارے ہر امتی جو ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ہم نے رب سے گزارش کیا تو رب نے کہا اچھا ٹھیک ہے ماپ منہم نال سن تو میں نے کہا اللہ اور کچھ تو اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کروں وا یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں اور اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے تو تم بھی امین اللہ کر تعالیٰ فرماتے ہیں ساتوں زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ایسے لپیٹ کر کے مٹھی میں رکھ رہے تو اللہ کی مٹھی نہیں بھرتی اللہ کے رسول نے فرمایا رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ آپ کی امتی جہاں حشر میں کھڑے ہوں گے میں تین مرتبہ اسے اٹھاؤں گا اور سیدھے انہیں جنت میں ڈال دوں گا ذرا سوچو اس نبی کا مقام ہے اس نبی کے امتی کا یہ درجہ اللہ نے دیا ہے پھر آپ بیٹھے رہے نے فرمائے لوگوں تو میرے سفارش اور میرے کہنے پر اللہ میرے اتنے امتوں کو جنت میں داخل کرے گا لیکن یہی تک بس نہیں ہے رب کا کرم فرمائے اے لوگوں میرے امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ ہو یہ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے یہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں آپ فرمائے میرے امت کے ایک آدمی کی صفات سے اللہ تعالیٰ پورے قبیلے مدر کے تمام لوگوں کے برابر بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا یہ تو میرا ہی ہے میرے ایک ایک امتی کے برکت سے اللہ تعالیٰ پورے پورے عرب کے بڑے سے بڑے قبیلے کے برابر جو انگنت ان کی تعداد ہوگی اللہ تعالیٰ سکے امتی کی سفارش سے جنت میں داخل کر دے گا میرے بھائیوں ایسے نبی ایک خوبی تو یہ ہے دوسری خوبی کیا ہے آپ کے بعد آپ پہلی خوبی ہے انسانوں جنوں سب کے لیے نبی ہیں اور کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے عربوں کے لیے بھی ہے اور اجموں کے لیے بھی ہے سمجھے کالوں کے لیے بھی ہے گوروں کے لیے بھی آپ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا اس پر کمال دوسری خوبی یہ ہے آپ آخری نبی ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب قیامت تک آپ کی رسالت اور نبوت چلے گی اسی لیے جب آپ نے تمہیدی بات سمجھ لیا آئے اصل موضوع پر ایک بات اور بتا آنے کے پہلے ایک بات اور بتائے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کہا جاتا ہے نبی پیغمبر آئے حدیث صحیح ہو یا صحیح لیکن مشہور بات یہی ہے لیکن اللہ اکبر آخری نبی اور پہلے جو نبی گزرے ان میں کیا فرق ہے دوستو یہ بڑی اہم بات ہے سمجھو جتنے ابدیاں دنیا میں آئے اور گزر گئی کسی نبی کی لاہوی کتاب اور کسی نبی کی صورت کسی نبی کی سیرت اور کسی نبی کی سنت دنیا میں محفوظ نہیں ہے آئی بات سمجھ میں نہ موسا کی سیرت موجود ہے نہ تورات آسمان اصلی حالت میں ہے اور نہ موسا اور عیشا کی سنت موجود ہے کیوں وجہ کیا ہے ایک وقت کے لیے آئے چلے گئے معاملہ ختم ہو گیا لیکن ہمارے آخری نبی چلے گئے اور اپنی رسالت اور نبوت کا مقام چھوڑ کر کے گئے اسی لیے ہمارے نبی آخری ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر کے جس دن تک جب تک وفات نہیں پائے زندگی کے ایک ایک لمحے کے آپ کے سارے اقوال سارے افعال ساری سنت سونا جاگنا کون کون سی حرکت آپ ایک لمحے میں کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور آج تک امت نے محفوظ رکھا ہے کمال تو یہ ہے نبی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرانے لگے آدھی حدیث بیان کی مسکرا دی مسکرانے لگے یہ چیز نہ کہتے موسا کے امتوں نے کیا نہ کہتے عیسیٰ علیہ مسلاسم کیوں ان کی نبوت اور رسانت وقتی تھی لیکن ہمارے نبی کی رسالہ تو نبوت دائمہ ہے اس لیے رسالت خالدہ کہا جاتا ہے آپ جس دن سے نبی بنے اس دن سے لے کر کے قیامت تک آپ کی رسالہ تو نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے اس لیے آپ کی ہر بات اگر غور کرو ہم اس امت نے یا اللہ رب العالمی نے اپنے فضل و کرم اور اپنے مہربانیوں سے کس قدر اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کی سواری پر بیٹھ رہے ہیں حدیث بیان کرتے کرتے مسکرانے لگے لوگوں نے کہا کیا ہوا ہٹ رہے ہو کہا بات اصل ہے نبی نے جب حدیث بیان کرنی شروع کی اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد نبی مسکرا دیے تو حدیث مکمل اسی وقت ہم بیان کر گے جبکہ ہم بھی نبی کی طرح مسکراتے ہیں یہ دنیا میں کمال ہے آخری نبی محسوس کے علاوہ اگر سوچو ایک گفتگو کرتے وقت اگر آپ نے مسکرا دیا تو صحابہ نے آپ کی حدیثی محفوظ نہیں کی بلکہ آپ نے کس کیفیت میں حدیث بیان کی وہ کیفیت بھی محفوظ رکھی اور آج تک مسلمان محفوظ رکھا ہے انشاءاللہ شاء اللہ کیا تک محفوظ رہے گی وجہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے پینتیس سال دنیا میں تھے کتنے پینتیس سال میں کہا جاتا ہے صرف تین سال کے حالات ملتے ہیں کتنے تین سال کے پہلے کیا تھا کچھ نہیں اور تین سال کے بعد کیا ہے کچھ نہیں دیکھا حضرت موسا علیہ السلام کو سلام جلیل القدر نبی ہیں لیکن ان کے ماننے والوں نے اللہ اکبر جب علیہ السلام آئے دنیا سے چلے گئے تین سو سال گزر جانے کے بعد تورات جب لکھی گئی تو تورات میں ایسا رحط راستان کے جو حالات حالات مل گئے اس کے علاوہ کسی امتی نے ان کے حالات کو قلم بند اور محفوظ نہیں کیا اور کتنے نبی چلے گئے گزر گئے نام سنتے ہیں لیکن ان کے حالات کا کوئی اتا پتا نہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا تھا اور معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہا ہاں، کیڑے نکالنے والے آپ پر اعتراض کرنے والے آپ کو بدنام کرنے والے پرو گنڈا اور حفاظ پھیلانے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد طب تابعین ان کے بعد آج تک مسلمانوں کے ذریعے اللہ رب اللہ العالمین نے اپنے نبی کی ساری سیرت سارے اخلاق و کردار کو محفوظ رکھا ہے کوئی بھی آپ پر اعتراض کرے ایک ادنا درجے کا مسلمان کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے یہ ساڑھے چودہ سو سالہ ریکارڈ ہے تم جھوٹے ہو ہمارے نبی کا کردار یہ تھا یہی بڑا فرق ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی سیرت اتنے وصوف ذرائع سے آج وہ کسی کی موجود نہیں ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے جب آپ نے سن لیا ہم نے یہ آیات جو تلاوت کی ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں اور وہی غور سے سمجھنا ہے نمبر ایک اللہ نے اعلان کر دیا کہ نبی آپ سے آپ اخلاق درجہ کے اخلاق ہسنا کے اعلی درجے پر آئے ہیں اخلاق ہسنا کا اونچا سے اونچا مقام جو ہو سکتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اخلاق ہسنا کا سب سے اعلیٰ درجہ عطا کر دیا ہے نمبر دو ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد اب آپ پر اعتراض کون کرے گا یہی سمجھنے کی ضرورت ہے تو فلم بنانے والوں نے میرا بنانے والے وہ کس کردار کے اور کتنے گھٹیا درجے کے لوگ ہیں وہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہی ذرا یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قسم کھائی نون وا رستور ماں ربی کا دیکھا مجنون آپ میں قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی لوہ قلم کی ہم ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ مجنون اور پاگل نہیں کیوں مکے کے کچھ لوگوں نے کہا الرسول ہاں یا ذکر اے ہی لوگ جس پر قرآن نازل کیا گیا آپ قرآن کے لائق نہیں کیوں ان نقل مجنون آپ تو مجنون اور پاگل ہیں اللہ اکبر مجنون اور پاگل نوز بلّہ جب بدبخت نے نبی کو دیوانہ کہا نبی کو مجنون قرار دیا اللہ رب نے پورے نور نازل کر کے اس کا جواب دیا فرمایا آپ اپنے رب کے و کرم سے مجنون نہیں ہیں بلکہ آج مجرون کہنا سب سے بڑا پاگل تو وہ ہے وہ نقل آج لاجن گئی نا نقل اجرم گئی ممنون آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب دے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ ان کل اعلیٰ کو عظیم اور آپ اخلاق حسنا کے اعلیٰ مقام پر ہیں اللہ نے گواہی دے دیا کہ آپ اچھے اخلاق نہیں بلکہ لالا خرو کے عظیم ہے اور کتنے آپ کے اخلاق اچھی ہیں بہت ساری باتیں بیان کریں تو شاید ٹائم نہیں ایک واقعہ بتاتے ہیں جہاں آپ کے اخلاق دشمنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ گیروں کے ساتھ اخلاق میں کردار میں لین دین میں معاملات میں آپ کا اخلاق بالکل آیا ہے سن لو امام ابو یادا امام سعد یہ امام حاکم یہ سارے لوگ نقل کرتے ہیں صحابی کے نام یاد رکھیں طارق ابن عبداللہ المحاربی طارق ابن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں مکے کے اندر ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا مجاز نام کا مجاز کے مارکیٹ میں ایک چھ مہینے کے بعد پورے عرب کی مارکیٹ لگتی تھی کہتے ہیں ہم آئے وہاں اپنا کاروبار کرنے کے لیے کچھ سامان بیچنے کے لیے کہتے میں نے عجیب و غریب مندر دیکھا اللہ اکبر وہ مندر یہ تھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سامان بیچ رہا ہے دکان والا ہے اپنے جانور اپنے مویشی سامان لے کے کھڑا بازار میں کاروبار کر کر رہا ہے ایک نہایت خوبصورت چہرے والا ہے صحت مند آیا اور وہ کہتا ہے یا الناس بول لا الہ الا اللہ ہو وہ کہتا ہے اے لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے لیکن تاریخ کہتے میں سن نہیں رہا تھا کہتی اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک معمر آدمی پیچھے سے آیا اور بڑا پتھر لیا اور زور سے اس نوجوان کو مارا اور کہا لا یا لا تو سب دیکھو نہ اس کی باتیں نہ سننا چونکہ ایک بہت بڑا کستاب ہے وہ پتھر کھایا کہتے کد ادما ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نوجوان صحت مند پتھر لگنے کے بعد اس کا پورا بدن جو ہے لہو لہان ہو گیا سر سے خون بہ رہا ہے اور پورے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پلٹ کر کے جواب نہیں دیتا وہ آگے بڑھا دوسری دکان پر گیا خون میں ڈوبا ہوا ہے لہو لہان ہے اور دوسری دکان پہ جا کے کہتا ہے یا او اللہ خون اللہ پلو کہتے یہ بعد وہ پیچھے والا آدمی پتھر لے کر کے وہاں بھی پہنچا اس کو زور سے مارا اس نے سخم پر ہاتھ رکھا لہو لہان ہوا آگے بڑھ گیا پلٹ کر کے جواب نہیں دیتا کہا اللہ کی قسم میں میں نے زندگی پہلا بھیانک منظر ایسا دیکھا تھا اچھا، تیسری جگہ چوتھی جگہ پھر میں آگے بڑھا میں نے لوگوں سے کہا من ہاتھ اور رجول یہ پتھر کھانے والا انسان کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا گلاب من بنی ہاشم ید انہ رسول اللہ بھائی تم کو پتا نہیں ہے یہ بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہے اس کا خیال یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ لوگوں سے آ کے بتلا رہا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اچھا کہتا کیا ہے یہ صرف یہی کہہ رہے ہیں یا ایوہ لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے کہا کہ اچھا، ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے پتھر مارنے والا بدماش کون ہے کہا اب ابد العزا یہ اس کا سگا چچا ابو لہد ہے ذرا سوچو کون ہے جو برداشت کرے ارے ایک گھوسا اگر مارتا تو بوڑھا چچا ختم ہو جاتا لیکن پلٹ کر کے چچا کو جواب بھی نہیں دیتا کیوں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ معاف کیا کریں آپ انتقام کا بدلا یعنی خود مردی معروف اے نبی آپ انتقام نہ لے آپ لوگوں کو معاف کریں اللہ عمر کہتے ہیں میری بڑی حیرت ہوئی پورا لہو لہان نوجوان ہے اور پورا چٹا اسے پتھر مار رہا ہے کہا میں نے سامان خریدا اور چلا گیا نبی رہ شام کے بارے میں سنا کہ بہرحال آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں شاہ کرام بہت سارے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں کہا ہم لوگ رمضا کے رہنے والے تھے ایک مرتبہ کھجور مدینے کھجور کا کاروبار ہم لوگ کرتے تھے خرور کھجور خریدنے کی غرض سے ہم لوگ مدینہ گئے کہتے مدینے پر جمع جب نظر آنے لگا تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہی پڑاؤ ڈال دو مدینے میں داخل ہونے کے پہلے پہلے نہا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کپڑے بدل لیتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن لیں گے اس کے بعد مدینے میں داخل ہو کر کے ہم لوگ اپنا کھجور خریدیں گے اور تجارت کریں گے کہتے اسی لیے ہم سارے لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا ایک ان پڑھ جاہل پوری قبیلے کی سب سے بڑی ان پڑھ بدویا اور وہ بھی آئی تھی بوڑھی ماں اور کہی تھی بھائی ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ میں بھی اپنا سامان تم لوگوں کی برکت سے تمہارے مدد سے بیچوں گی اور میں بھی خروش خروش کھجور خرید کر کے لاؤں گی کہتی ہیں کہتی ہیں تاریخ ابن عبداللہ بھی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی حیرت کی بات تھی مدینے میں کے ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا کھانے پینے میں مشغول ہیں کوئی نہا رہا ہے کوئی دھل رہا ہے اتنے میں ایک نوجوان نورانی چہرہ نور چپک رہا ہے شرافت چپک رہی ہے اور آنے کے بعد کہا ادھر کا پوچھا مین اینا اکبر تم تم لوگ کہاں سے آئے ہو کہنے لگے ہم لوگ ربضہ سے آئے ہیں کہا کہاں جانا چاہتے ہو ہاتھ ہل مدینہ یہ سرب مدینہ جو نظر آ رہا ہے یہی جانا چاہتے ہیں اس نے پوچھا کیا تمہارا کام ہے کہا نمتا من تبور المدینہ ہم لوگ یہاں سے کھجور خریدیں گے اور کھجور خرید کر کے لے جائیں گے گے اپنے یہاں بیچیں کاروبار کریں گے یہ تین چیزیں پوچھی اتنے میں پورے قبیلے کے پورے قافلے میں سب سے بہترین سرخ اونٹ موجود تھا اس شخص کی نگاہ اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کون سا شخص ہے کافی والوں نے زندگی مجھ کو دیکھنا نہیں ہے بس پوچھا کہ کم جمالا کمہار یہ اونٹ اپنا بیچو گے ہم تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں بیچیں گے کہا کتنے میں سا من یعنی کدا اتنے اتنے یعنی کنٹل کھجور کے بدلے ہم لوگ اپنا اونٹ بیچ دیں گے تاریخ ابن اللہ رضی تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ واللہ ہم لوگ ابھی بتا رہے تھے وہ شخص یہ بھی نہیں کہتا ذرا کم کرو یا اس لیے میں خریدوں گا قیمت اس کی زیادہ ہے کچھ بولا نہیں سیدھے گیا اونٹ کو پکڑا ہم لوگوں نے سجا کو ہاتھوں سے پکڑ کر کے یہ ذرا تجربہ کرے گا چلائے گا کیونکہ جانور خریدنے والوں کو ہی دستور ہوتا ہے دیکھیں لگڑا ہے انڈا ہے بیمار تجربے کے لیے وہ تو لے کے چلا ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں اب لوٹے گا اب لوٹے گا لیکن اچانک وہ شہر میں داخل ہو گیا اور آبادیوں میں ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اب ہم لوگوں نے آپس میں مرامت کرنا شروع کیا کد کما گا پارتون آؤ اچھی تجارت اب تم نے کیا ارے بے وقوف ہو وہ انسان بعد ہے جب آیا اس نے قیمت پوچھی اور تم نے بتایا ہر خریدنے والا جو خریدتا ہے قیمت گھٹاتا ہے جس کو دینی رہتی ہے اس کو قیمت دینی نہیں تھی اس لیے جتنا بتایا اسی پر لے کر کے وہ چلا گیا نہ اس کو جانتے ہو نہ اس کو پہچانتے ہو نہ اس کا گھر معلوم ہے اب تو تمہارا بڑا خسارا ہوا آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کافلے کی سب سے چاہلا بڑھیا آئی اور کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو کہا کہ وہ شخص اونٹ لیا اور لے کے چلا گیا اور کہا کہ اونٹ کی قیمت بھی گئی بوڑھی عورت نے کہا انی رائی تو وجہ دلہ سن لو تم لوگوں کو پریشانی ہے لیکن ساتویں آسمان پر رہنے والے رب کی قسم مجھے سرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہے لوگوں نے کہا کیوں کہا کہ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے وہ کسی جگہ بات کا چہرہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں ایک بدھی عورت کو نبی کی بات نہیں کی چہرہ بتا رہا ہے اور کہتی سن لو وہ لوانا سو میں نے تل لمالے کو اور میں کہتی ہوں اگر وہ غائب ہو گیا تو پوری اونٹ کی قیمت میں تمہیں دوں گا اللہ قافلے والے کہتے ہیں اس شخص کو اس بوڑھی نے ایسا پہچان لیا حیرت نہیں ہے کہتے ہیں پھر جب روایت آئی کہا کہ سنو پریشان نہ ہو ملامت نہ کرو دوسرے لوگوں کے پاس پہنچو وہاں بھی وہی جھگڑا چلا ارے بیوقوف ہو کم سے کم اس نے قیمت نہیں گھٹائی جتنا تم نے کہا وہ خرید لے لیا اس کو دینا ہوتا تو قیمت کھٹا تھا اس کی دینا نہیں تھا لے کے چلا گیا بوڑھی وہاں بھی پہنچ گئی کہا اللہ کی قسم سن لو اس شخص کے بارے میں کوئی شک نہ کرو کوئی کسی قسم کا خدشہ تمہیں لاحق نہیں ہونا چاہیے میں نے اس شخص کے اندر یہ دیکھا کہ جب اس کا چہرہ میری نگاہ پر آیا میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو کہتی اللہ کی قسم معلوم پڑ رہا تھا یہ انسان کا چہرہ نہیں بلکہ چودہویں رات کا چاند اس پر فٹ کر دیا گیا جس کو اللہ نے ایسا خوشنما بنایا ہو کہ چودہویں رات کا چاند اس کے چہرے پر پھٹے وہ کبھی تگاتا نہیں ہو سکتا یہی سب معاملہ ہو رہا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اونٹ پر سوار ایک اونٹ پر کھجور لے کر کے آیا آنے کے بعد اعلان کیا کافی والے سنو یہاں آؤ اب اس آدمی نے اعلان کیا تو چاروں طرف سے پریشان لوگ ٹوٹ پڑے اور بڈھی ہستی آئی کہا دیکھو آگے جاؤ آئی آنے کے بعد کہا دیکھو بات اصل یہ ہے وہ اونٹ خریدنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو پہلے ہمارے نبی نے کہا ہے تم تجارت کے لیے آئے ہو یہ سارے کافلے والے نبی کے مہمان ہیں آپ لوگ بنا رکھو اس لیے اتنا کھجور تو اللہ کے رسول نے تم لوگوں کے کھانے کے لیے دیا یہ میزبانی تمہاری ہے اس کو کھاؤ اور پانی لے کر کے پانی پیو کھانا شروع کیا کہا ہمارے نبی نے کہا دو چار کھجور نہ کھانا جب تک پیٹ نہ بھر جائے آسودہ نہ ہو جاؤ تب تک میرا قیمت کی پرواہ نہ کرنا کھجور تمہیں ملے گا خوب آسودہ ہو کر کے کھا لیا کہا اتنے اتنے کھجور نبی نے توتے دیا ہے آپ لوگوں کے لیے جب سب ہو گیا تو کہا یہ اونٹ کی قیمت ہے اس کو تول لو کہا تولنے لگے تو جتنا دیکھنے والے نے کہا تھا اتنا من کھجور پورا کا پورا مل گیا کہا یہ سب دے کر کے وہ آدمی مدینے کی طرف واپس آیا ہم لوگوں کو بڑی خوشی حاصل ہوئی تاریخ اللہ کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے مکے کے میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہتے ہیں مدینے میں داخل ہوئے مسجد نبوی میں پہنچا تو ممبر پر وہی نبی کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے خطبہ دے رہے تھے اور کہتے ہیں مجھے جو خطبے والا حصہ ملا وہ ایسا یا اے لوگوں صدقہ کرو صدقہ کرو ام کا ام کا باس اختا اور ایسے موقع پر نبی نصیحت کر رہے تھے اے لوگوں باپ کی خدمت کرنا صدقہ خیرات کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ماں کی خدمت کرو باپ کی خدمت کرو بہن کا خیال رکھو اپنے بھائیوں بھتیجوں کا خیال رکھو کہتے آخری خطبہ ہم کو یہ ملے تھا میں یہ کہتا ہوں دوستو اگر نیت صاف ہو تو بوڑھی عورت بھی آپ کو دیکھ سمجھتی ہے سچا ہے اگر دل گندا ہو تو بہت کچھ سائنس پڑھ لینے کے باوجود بھی اس کو حقیقت نظر نہیں آتی چوروں کو کبھی اچھی بات نظر نہیں آتی ورنہ ہمارے نبی پر فلم بنانے کے تو چرا ہی نہ کرتا کوئی سمجھ گئے نا اب آؤ میرے بھائیوں اب یہ ہے پہچان پہچان کیا نبی کی شان میں گستاخی کون کرے گا یہ بڑی عجیب و غریب پہچان ہے دوست اچانک اللہ نے یہ آیات ہمارے ذہن میں ڈالی اور میں نے سوچا بتاؤں کہ نبی کا مقام اپنی جگہ پر ہے ذرا دیکھو کہ آپ کے تحوین کرنے والے کون ہوتے ہیں اب ذرا سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تو کل آیت نمبر دس بلکہ ہم پورا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں فاطا تو گُس سے رو واجو گُس ذرا صبر کرے آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے پاگل اور مجنون آپ ہیں یا وہ ہیں ان قریب پتا چل جائے گا اور دنیا دیکھ لے گی کہ ابو لہب مجموع اور پاگل تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے سے نوز رسول کا مقام الگ ہے اور رسول کے جھٹلانے والوں کی اور رسوائی واجبی ہے اللہ فرماتے ہیں مفتون پتا چل جائے گا آئندہ چند سالوں میں کہ کون ہے سچا کون ہے جھوٹا اور کون ہے مجنون اور کون ہے عقل مند اللہ فرم ان کا عالم آلمن وی وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے یہ گالیاں دینے والے توہین کرنے والے بڑے روشن خیال کرنے رکھنے والے اور آزادی کے علم بردار یہ ہدایت پر ہیں یا نبی کے ماننے والے ہدایت پر ہیں سب کو پتا چل جائے گا آگے اللہ نے فا فلا تو مقدمی ہمارے نبی خبردار کسی جھوٹے کی بات کی پیروی نہ کرے کسی جھوٹے کی بات نہ مانے ودو لو تو دھینو فیو یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا ڈھیلے ہو جائیں دین میں تو یہ بھی آپ سے زیادہ ڈھیلے ہو جائیں جیسے کافیوں نے کیا رائے دیا ایسا کریں ہمارے بتوں کا تذکرہ نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سچے ہیں امانت دار سب سے ایک ہی ہے آپ کہتے ہیں یہ بت تمہیں کچھ دے نہیں سکتے آپ میرے بتوں کا تذکرہ نہ کریں آپ سے اچھا انسان کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے یا انہوں نے کیا کہا آئے مصالحت کر لیتے ہیں ایک سال آپ کا دین چلے ہم بھی مصیبت چلیں گے آپ بھی سارا مکہ ایک دن پڑے ہے آپ کا دین چلے گا پھر سال بھر کے بعد دوسرا سال شروع ہوگا تو ہمارا دین چلے گا آپ لوگ اس کو مانیں اللہ نے فرمایا دین کے معاملے میں باطل کے ساتھ سودا بازی اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا حق اور باطل کو کبھی ملایا نہیں جا سکتا اب ذرا سنیں اس شخص کی نشانی وہ کون ہوگا جو نبی کی توہین کرے وہ کون ہوگا جو نبی کو بے عزت کرے وہ کون ہوگا جو نبی کے نام پر اڑیا فلمیں تیار کر کے لوگوں میں پھیلائے کون ہوگا اس کی علامت اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے قرآن نے بتایا ساڑھے چودہ سو سال کا اور حقیقت اب پتا چل رہی ہے اللہ نے فرمایا اس کی عادت کیا ہوگی حلافی کیا ہوگا باتوں باتوں پر جھوٹی قسم کھانے والا کیوں اس کو معلوم ہے میں اتنا بے ایمان ہوں کہ میں کچھ کہوں گا تو سنے گا نہیں اس لیے دوسری بار بار قسم کھاتا ہے مہین معاشرے میں بڑا جلیل اور خوار ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا آگے ہم تانا دینے والا ہوگا اتنا بد اخلاق ہوگا کیا کرے گا ہر ایک کو تانا دیتا ہوگا کتنی پریشانیاں ہو گئی تین نمبر چار مسا بے چگل خور ہوگا خوری کرنے والا ہوگا نمبر پانچ منا خیر ہر اچھی چیز سے لوگوں کو روکنے والا ہوگا اور اخلاق کیا ہے اچھی چیز کو کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا لیکن وہ کتنا زمین ہے منا خیر بہت ہی زیادہ کثرت سے لوگوں کو خیر سے روکنے والا ہوگا کتنے ہو گئے نمبر چھ مدیم حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا یعنی آر پار ہو چکا ہے انسانیت کا کوئی حصہ اس کے اندر باقی نہیں رہے گا بالکل جانور بن چکا ہے یہ ہے نبی کی توہین کرنے والا معتدین حد سے گزر چکا ہوگا سے مت یعنی انسانیت کے حدود کو پار کر چکا ہوگا نمبر چھ ہاں؟ نمبر سات اصیم بڑا گنہگار ہوگا شراب بھی پیتا ہوگا جنا بھی کرتا ہوگا چوری بھی کرتا ہوگا حرام کاری بھی کرتا ہوگا کفر شرک بھی کرتا ہوگا چلو سب کچھ ہے اللہ نے فرما اوتل اوتل گدھے کا دماغ رکھنے والا ہوگا نہیں سمجھے کس کا دماغ رکھتا ہوگا گدھے اور بیل کا دماغ رکھتا ہوگا انسانی دماغ سے محروم ہوگا بد بد اللہ لاحت اتل نہایت کردے کا خر دماغ ہوگا آپ لوگ جانتے ہر دماغ کہتے ہیں نا درجے کا ہر دماغ ہوگا بد دماغ جس کو میں نے کہا گدھے کا دماغ ہوگا انسان کا دماغ ہوگا اس کا دماغ ہی انسانی دماغ نہیں ہوگا اتل اور سب سے بات آگے بڑا گور بہت بات کا دن حرام کی اولاد بھی ہوگا دیکھا آپ نے بات بتا یہ ساری برائیاں ہوگی بد کی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ باپ کا بھی پتا نہیں ہوگا زمین کس کو کہتے معلوم ہے جس کے باپ کا پتا نہ ہو اب بنانے والوں کا مرتبہ سن لو جتنی ہے سب کے باپ مشہور ان ہیں کسی کو پتا نہیں کہ ہمارا اصلی باپ کون ہے اللہ رب العالمین نے ذرا غور کرو آپ ہمارا جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں سے ماں معلوم ہوتی باپ کا پتا نہیں ہوتا رب العالمین نے ان پر بسوں کے متعلق آج ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان کر دیا تھا وہ چگل خور ہوگا حرام کار ہوگا سمجھ گئے نا جھوٹی قسمیں کھانے والا ہوگا اسی طرح سے سے تجاوز کرنے والا ان ساری برائیوں کے ساتھ اپنے باپ کا بھی نہیں ہوگا اس کے باپ کا بھی پتا نہیں ہوگا بہت المبا دالی کا یعنی یعنی اس کو کہتے جس کے باپ کا علم ہے باپ کا پتا نہ ہو اور ان کے ہاں اسی لیے دیکھ ڈالو ہم کہیں باپ کا نام نہیں لکھا جاتا ہمیشہ کس کا ماں نام ماں کیوں کہتے ہیں ماں تو معلوم ہے باپ نہیں پتا ہمارا اکبر یہی بد ہیں یہ یہ اللہ نے بیان کی جن کی جو اللہ کے رسول کی توہین کرنے والا ہو کا زمین ان ساری برائیوں کے باوجود آخری برائی کیا ہوگی باپ کا مجھول نصب ہوگا باپ کا بھی پتا نہیں ہوگا اسی لیے میرے دوستوں ان تمام حقائق کو سن لینے کے بعد اب اندازہ لگاؤ کہ یہ فلمیں تیار کرنے والے اور نبی کے متعلق انگلی اٹھانے والے وہ کس کردار کے ہیں اور کیسے کیا کتنی انسانیت اس کے اندر ہے اللہ ماحول پر دنیا میں سب سے زیادہ سلیل انسان وہ سمجھا جاتا ہے جس کے باپ کا پتا نہ ہو ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ قرآن پاک ہے آج ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا کہ ایسی حرکتیں کرنے والا نبی کے متعلق جو ہوگا انکار آباد آزادی کا زمین وہ ایسا انسان ہوگا جو مشغول اب ہوگا مشغول النصب ہوگا اس کے باپ کا پتا نہیں ہوگا پتا چل گیا ایسی حرکتیں کون کرتے ہیں ان کا کردار اللہ تعالی نے بیان قربان کر دیا اب ان کی باتوں کی کیا ویلو ہوگی کیا قدر قیمت ہوگی یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اولا کل انام بلحم عدل بلکہ بات یاد رکھیے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو آٹھویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں شارح بخاری ہیں مبصر ہیں محدث ہیں اسماء الرجال کے امام ہیں انہوں نے رجال پر جو کتاب لکھی ہے اکبر اور ان کا اہم کتاب ہے تاریخ پر رجال پر اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ روم کے روم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا میرے بھائی نبی کی توہین تو جانور بھی پسند نہیں کرتا نبی کی عزت تو کون کرتا ہے جانور بھی نہیں سنا ہے ارے مسد احمد بن حمبل کی حدیث سنو جانور بھی احترام کرتا ہے نبی کا مشید احمد بن حمل کی بطرت صحیح حدیث منقول ہے ایک صحابی اپنے اونٹ کو ہل چلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے لیکن ان کا اونٹ بہت بگڑ گیا ساتھ میں دوڑتا تھا اونٹ ہل میں چلنا نہیں چاہتا تھا اور ان کو کھیت کی جتائی کرنے کی ضرورت ہے پریشان ہو گئے اللہ رسول کے پاس یار سننا آج میرا اونٹ بڑا بگڑ گیا ہے کیا ہے ارے اونٹ تو ایسا خطرناک ہے قریب جاتا ہوں اس کے گلے میں کلادہ جوا ڈالنے کے لیے تو کاٹنے دوڑ رہا ہے اللہ سے فرمایا چلو آپ اسے سر صحابی کرم سوچا جب اونٹ اتنا بگڑا ہوا ہے اپنے آقا کو نہیں پہچان رہا ہے تو نبی کو کیا پہچانے گا اللہ کے رسول جا رہے ہیں صاحب کرم دائیں بائیں آگے پیچھے کہ نبی تو بات مانے کر نہیں جائیں گے اس لیے ہم لوگ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں کہ اگر اونٹ کسی پر حملہ کرے تو نبی سے پہلے ہم پر کرے نبی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ گئے کھیت باغ کے کنارے پہنچے پوچھا کہاں ہے وہ تو کسان صحابی تھے رسول اللہ اندر آئیے آپ اندر گئے تو بالکل آخری کنارے اونٹ کھڑا ہوا تھا نبی ریخ راستان اونٹ کی طرف آگے بڑھے اور اونٹوں کے بلانے کی جو آواز ہوتی ہے آپ نے آواز لگائی شاد اکرام چاروں طرف کھینچے ہیں اونٹ ہے گھیر رکھا ہے اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف چلا آ رہا ہے جتنا قریب آتا ہے صاحب اکرام اتنے تیار ہوتے ہیں تیار ہو رہے ہیں کہ اونٹ کہیں نبی پر حملہ نہ کر جائے اونٹ جب قریب آنے لگا صاحب اکرام اور مستعد ہو گئے ہیں لیکن صحابی کہتے کیا ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اونٹ جب بالکل قریب آیا کہ جیسے پالتو جانور ہوتا ہے اپنے مالک کے قریب آتا ہے تو اپنے سر کو نیچے جھکاتا ہوا آ کے قدموں کو چاٹنے لگتا ہے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اونٹ ایسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور اپنا منہ آپ کے قدموں پر رکھ دیا سارے لوگ بڑے ہیں میں آپ نے بس فرمایا لاؤ وہ گلے میں ڈال کے کیا کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں چلو لاؤ پہناتے ہیں اس کے رسول نہیں آپ اس کے پیٹ تو ہاتھ مارا اور کلادا ڈال دیا چلو لے جاؤ دوستوں جی اتنا شریف بن گیا اونٹ اب صحاب کرام کہتے یا رسول اللہ ہم سے اچھا تو یہ اونٹ ہے فرمائے کیوں کہا یہ ہم لوگ سلام کرتے ہیں تو مسافہ ملاتے ہیں یہ تو آپ سے ملتا ہے تو سجدہ کر لیتا ہے اونٹ یہ تو ہم سے ہو گیا ہم سے بھی زیادہ آپ کا ادب اور احترام کر رہا ہے اللہ تو کیا ہے افرا نسد کیا ہم لوگ بھی آپ کا سجدہ نہ کریں اور اپنا خبردار سجدہ نہیں کرنا ہل بہائی میں جانور ہے اگر یاد رکھو اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے کیوں آپ نے ساتھ رمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر شوہر کے بدن پر فورے پنسی نکل آئے اور پورا جسم خون اور تیر سے بھر جائے اور اس کی بیوی وفادار بیوی جائے کپڑے سے پوچھتی ہے تو شوہر کو تکلیف پہنچ ہوتی ہے تو تنگ آ کر کے وہ معمولی سے کوئی پیپر لے لیتی ہے چلو اس سے پوچھوں گی اس سے پوچھتی ہے جب بھی شوہر کو آہ نکلتی ہے تکلیف ہوتی ہے آخر میں عورت بیچاری اپنے انگلیوں سے اس کو صاف کرتی ہے آج پر میں انگلی رکھنے سے بھی شوہر کو تکلیف ہوتی ہے آخر میں وفادار بیوی کہتی ہے سوچتی ہے نہ کپڑے سے پہنچ سکتی ہوں نہ ٹیشو پیپر سے صاف ہو سکتا ہے نہ ہاتھ سے انگلی سے صاف کرنے دیتے ہیں ان کو اتنی تکلیف ہے آخر میں کہتی ہے ہے سب سے نرم زبان ایسا اپنے شوہر کے کے خون اور پیپ کو صاف کرنے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتی ہوں آپ نے ساتھ رمایا زخم جو ہے سر سے لے کر کے پیروں تک بھرا ہوا ہے اور وہ وفادار بیوی اپنے زبان سے پیپ اٹھاتی ہے اور اور دیتی ہے پھر اٹھاتی ہے پھر زمین پر گراتی ہے فرمایا اس طرح سے عورت اگر اپنے شوہر کے زخم کو صاف کر دے پورے جسم کا خون اور پیپ صاف کر دے میں اب ہوں جب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود میں بیوی کو بھی نہیں حکم دیتا کہ اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے اس لیے خبردار تم میرا سجدہ نہ کرو بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے اونٹ بھی آپ کا ادب کرتا ہے سفینہ مولا رسول وسلم کا واقعہ موجود ہے کہتے ہیں ہم سفر میں جا رہے تھے کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں باہری سمندر سفر ہے راستے میں موج آئی اور موجوں نے ایسے دھکے دیے کہ کشتی کے ساری پلائیاں الگ ہو گئی کہتے ہیں میں سفینہ ہاں اللہ کے رسول کے خاطر گناہ کہتے ہیں میں ایک پلائی تھی اسی پر بیٹھا رہا بھوکھا پیاسا موجے اٹھاتی بیٹھتی کہتی ہیں ایک جگہ دریا کے کنارے کچھ جھاڑ بہت زیادہ لگے تھے اسی میں جا کر کے پلائی رک گئی کہتے ہیں اللہ وہاں میں نے کھولا اندر داخل ہوا تو شیر آیا شیخ چاروں طرف سے دہاڑتا ہوا میں سمجھا ہمارا وقت آ گیا ہے جب شیخ ہماری طرف آنے لگا تو میں نے کہا اے شیر سن لے انا ام رسول اللہ میں عام آدمی نہیں ہوں میں محمد سلم کا غلام اور خادم سفینہ ہوں کہتے جیسے اس جنگل کے اندر میں نے شیر کو نبی کا نام بتایا کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ بھی تم ہلاتا ہوا میرا قدم چاہتے میں لگا میرے بھائی نبی کا جو مقام یہ ہے تو نبی کا جو مقام مرتبہ ہے دوستو یہ ہے بتا رہا تھا روم کے اندر ایک ٹائم ختم ہو گیا بہرحال بڑے اختصار کے ساتھ روم کا میں ایک عیسائی بہت زوردار انداز سے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے نبی ریتا کو گالیاں دینا شروع کیا کتا بدا ہوا تھا کتا اس پر چھلانگ لگایا کتا اس پر چھلانگ لگایا ایک پھر ہیرے بہا نے کیا پھر اس نے گالی دی کتا سرب لگایا اور آ کر کے اس گالی دینے والے عیسائی کا انجام یہ ہوا آ کر کے گلے میں داغ دبایا اور شہر کٹی اور اس عیسائی کتے نے عیسائی عالم کو وہی قتل کر ڈالا کہا ابن حیدر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس کتے نے نبی کو گالی دینے والے عیسائی عالم پر تو ہمارا کیا قتل کر ڈالا اس کتے کے گدب اور اس کارنامے کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگوں نے سمجھا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ کتا اس لیے اس کو قتل کیا کہ یہ نبی کو گالیاں دے رہا تھا یہ دیکھ کر کے ابن کہتے چالیس ہزار کلم غیر مسلم اسی وقت کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے میرے بھائی اللہ نے کیا فرمایا سنا سو الخر سن لو یہ جس نے آپ کو مجرور کہا آپ کے سامنے توحید کی حسب نسب تو سمجھ کے آخری چیز کیا بغیر بغیر بات تو ہے لیکن پتا نہیں ہے سمجھ گئے نا پھر اللہ نے فرمایا سنا سے مہو اللہ قرتم دیکھو ان قریب اس کی ناک ہم کاٹ دیں گے ایسی سدا دیں گے کہ دنیا میں سلیل اور ہاں تو ہاں اللہ تعالیٰ کے دستور ہے نبی کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں کیا اللہ نے فرمایا کفینا کل مستحدین اے نبی ہم سب کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ کے مذاق اڑانے والے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اور میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ بنانے والوں کا مقام کیا ہے اور کردار کیا ہے کچھ نہیں اتنے آپ رکھے پاپ کا ہے اتنا تو کافی ہے نا کون بات میں ان میں سب کے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ہم پر جو نبی شام کے ایسے موقع ہماری ذمہ داری کیا ہے خود نبی سے محبت کرنا اولاد کی تربیت کرنا اسلام پر چلنا اور اپنی اولاد کو مسلمان رکھنے کی کوشش کرنا کیوں یہ سب ہم نے ان سے بڑی محبت کی وہی ہم کو سبق سکھلایا جا رہا ہے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين